واللہ یقبض ترجعون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البقرہ کی عکایت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج کے خطبے کا اصل مضمون ہے خطبے کا موضوع ہے التنفیر من الدین یعنی انسان کو حد تک امکان قرضہ لینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے قرضہ لینا نہایت خطرناک چیز ہے ہرس میں لالچ میں کما میں گیروں کو دیکھ کر کے اپنا بزنس اپنا کاروبار اپنی دنیا چمکانے کے لیے بلا وجہ اچھا ضرورت ہو جبھی انسان قرضہ لے ورنہ اپنی دنیا بنانے سنوارنے کے خاطر انسان کو قرضہ نہیں لینا چاہیے قرضہ نہایت بدترین گناہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک موقع پر امام نسائی رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سنا کہ نبی علیہ پناہ مانگ رہے ہیں اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من القفر والدین اے اللہ مجھے دو چیزوں سے بچا لینا ایک تو کفر سے بچا لینا اور دوسرے ہمیں قرضہ سے بچا لینا آپ ذرا اندازہ لگائیں سب سے بدترین گناہ کفر ہے نبی علیہ السلام کفر کے ساتھ قرضے کو ملا رہے ہیں اوب باللہ اور یہ دعا یاد کر لیں ہم سب کو مانگنا چاہیے ہر ایک کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ انی اعوذ بھی کا مینا الفری و دئی اے اللہ ہم کو کفر سے بچا لینا اور دین سے بچا لینا اللہ اکبر بار بار آپ نے کہی دعا اللہ اعوذ باللہ من الکفر و دئی تو سامعین سننے والوں میں سے صحابی کھڑے یا رسول اللہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں کیا آپ نے قرضے کو قبر کے ساتھ ملا دیا آپ دو ہی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ اعوذ باللہ من الکفر والدین اللہ تعالیٰ قبر سے اور دین قرضے سے مجھے بچا لینا تو کیا آپ نے قبر جیسے جناؤ نے بڑے گناہ سے آپ نے قرضہ کو ملا دیا آپ نے فرمایا ہاں ہم نے کفر اور قرضے دونوں سے پناہ مانگی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حق اللہ تعالیٰ کا حق انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے انکار کر دے اس کو کفر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے سجر حجر ان اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کیا اور قرضہ لے کر کے آپ قرضہ ادا نہ کریں اور قرضہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بندوں کے حق کا انکار کر دیا پہلا کبر جو ہے حقوق اللہ کا انکار ہوتا ہے اور قرضہ نہ ادا کرنے سے حقوق العباد کا انکار ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دعا مانگے او کما قال علیہ اور کماکار امام ترمذی اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں نبی رہے الصلوۃ نام جن چند چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اس برائی سے بچا لینا اس میں قرضہ بھی تھی اللہ انی اعوذ کا من الحم نے ولحد نے اعوذ کا من الج وہ اعوذ کا من والا بتی دئی نے وہاں اللہ انی اعوذ کا من الحم نے اللہ مجھے بچا لینا دم سے افسوس سے پریشانیوں سے بچا لینا اور آگے آپ نے فرمایا غلطی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے قرضے سے ہمیشہ ہمیشہ بچا لینا جو ہم پر غالب آ جائے ہم قرضہ ادا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے قرضے سے فراہم مانگی اور حد تک امکان لوگوں کو رغبت دلائی کہ انسان اپنے آپ کو قرضے سے بچائے فرمایا غرض بنا کا سم اللہ الناس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے جو تم کو دے دیا ہے اسی پر راضی ہو تم دنیا کے سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی دی نعمتوں پر چنا اور بس کرنے کی توفیق نصیب فرمائی میرے بھائیوں انسان اگر کرنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصانات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے چند ایک ہے نمبر ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے تمام اپنی ہرایا کو مسجد نبوی میں بسنے والے مسجد المرورہ میں بسنے والے اور مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھنے والوں کو آپ نے خطاب کیا فرمایا اے مسلمانوں حجم انسان اپنے آپ کو قرضے سے بچانا ایا یا کم دین دئی یا کم دین ایا یا کم دین اپنے آپ کو قرضوں سے بچانا کیوں دین اول ہم قرضے کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان کی نیند اس پر حرام ہو جاتی ہے وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان قرضہ لے لیتا ہے چوبیس گھنٹے وہ پریشانیوں میں رہا کرتا ہے ہر وقت اس کو ٹینشن ہے ہر وقت وہ الجھن اور پریشانی اور فکر میں لگا ہوا ہے کہ اگر ہم کردہ نہ ادا کر سکے تو ہمارا کیا اثر ہوگا کہ میرے بھائی انسان کو امن و امان اور سکون اور راحت اگر چاہیے تو پناہ ہم ادا کرو اللہ اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانی سے بچائے امیر المومنی کو مریض الخطاب رضی اللہ ہوتا ہم کہتے ہیں سب سے پہلی پریشانی یہ ہے کہ انسان بے انتہا پریشان اور انسان بے انتہا ٹینشن اور الجھنوں میں رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے بچائے نمبر دو نبی رہی سراسان رشا فرماتے ہیں اے لوگ اکبر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں امام احمد بن حمبل امام تبرانی امام بحثی رحم اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی رہی سراسان رشا فرمایا اے میرے امت کے لوگوں مسلمانوں خبردار وڑا تخیفو انفسکم باد امنہا اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے آزاد کیا اللہ نے قبر و شرک سے تم کو بتایا اللہ رب العالمین نے و امان کی زندگی تم کو عطا کی ہے تو خبردار و امان مل جانے کے بعد ولا انفسکم خبردار اپنے آپ کو ڈراتے نہ ہو اپنے آپ کو خطرے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے آپ کو خوف اور ڈر کے اندر مبتلا نہ کر ڈالو اپنی بات کو بچاؤ نبی علیہ السلام نے یہاں قرضہ لینے والے کی پریشانی والے قرضہ قرضے کی پریشانی قرضہ لینے والے پر ڈال دی اور میں امت کے لوگوں اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہ ڈال دو اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈال دو ہر وقت اپنے آپ کو خوف اور ڈر میں مبتلا نہ کر دو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کئی مقیف ہوں انپسنا ہم لوگ اپنے نقص کو کیسے خطرے میں ڈال دیں گے دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو خطرے سے بچاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو خطرے میں کیسے ڈال دیں گے آپ نے ساتھ ہمارا دین اگر تم کردار تو ہر وقت تم کو خطرہ لاحق رہے گا اگر تم نے کردہ وقت پر ادا نہ کر ہاں، تم اگر وقت پر کردہ ادا نہ کر سکے اور کردہ دینے والا بھی ذرا سخت مزاج کا ہے پھر ذرا دیکھو کیسے خطرے میں اپنے گھر کو چھوڑ دو گے باہر باہر دوستوں کے ہاتھ گھومتے رہو گے ادھر ادھر چلے جاؤ گے ویال سے دور ہو جاؤ گے صرف اس خطرے سے کہیں ایسا نہ ہو کردہ دینے والا کردہ وصولنے کے لیے ہمارے سر پر آ کر کے چڑھ جائے آپ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے قرضہ لے لیا اگر اس سے ادا نہ ہوا ریٹرن ہو گیا دوسرے ہی دن جیل میں چلے جائیں گے ہر وقت انسان کو جیل میں جانے کا خطرہ اور ڈر لگا رہتا ہے کیا آپ میرے ساتھ میں نا تو خبردار اپنے آپ کو نقصان اور خطرے میں مبتلا نہ کرو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انسان اپنے آپ کو کیسے خطرے میں محسوس کرتا ہے تو آپ نے ساتھ میں قرضہ لے کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان نصیب فرمائے نمبر تین میرے بھائیوں بڑی اہم چیز ہے انسان جب قرضہ لے لیتا ہے اور کسی کا قرضہ ادا نہ کر سکا تو اس موقع پر انسان بے انتہا جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے زندگی کا وکاس جو دنیا ہی میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے ایک انسان جس کی صداقت مشہور ہے آباری لوگوں میں معروف ہے ہر اعتبار سے سو سراج کا پابند ہے لیکن نبی رہے سراج کام کرواتے ہیں اگر قرضہ تم نے لے لیا تو سمجھو زندگی بھر کا تمہارا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے وہ تھے صحیح بخاری کی روایت ہے ہمیں چاہے سرج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی رہی سراج کام کو سو سے زیادہ پناہ مانگتے ہیں دیکھا آپ کہتے اللہ انی اعوذ کا من المعصمی و من المغرم اللہ معصم یعنی برائیوں و من المغرم اور سردے سے ہم کو بچا لینا نبی علیہ السلام سامنے حضرت آسا کہتی ہے اللہ سب کے اتنی شدت سے دعا مانگتی تھی اتنا زیادہ یہ دعا مانگتے تھے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کو اس سے دعا مانگتے تھے آپ یا آئے سسو یا آئے سسو تمہیں معلوم ہے کہ یہ قرضہ کتنا خطرناک چیز ہے اور میں نے میں قرضے ہوں ایسا یاد رکھنا اب نہ آدمی اگر قرضہ لے لیتا ہے اور وقت پر ادا نہ کر پایا تو حد جیسا کا بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولے گا کتنی جھوٹ جب بھی مانگنے والا آئے گا کوئی نہ کوئی بہانا کرے گا آپ نے ساتھ فرمایا ایسا زندگی کے انسان کے اثرات اور کیریکٹر برباد ہو جاتے ہیں ادا غریما ادا حد جسا کبھی گا جب بات کرے گا تو جھوٹی بات کرے گا اب نہ ادا کرنے کے ہزاروں بہانے گڑ گڑ کر کے بلکہ ممکن ہے وہ سوچتا رہے کہ ہاں ادا کرنے کی تاریخ آ رہی ہے اب دینے والے کو کس بہانے سے اطمینان دلا کر کے واپس لوٹا سکیں انسان جھوٹ بولنے اور ہیلے بہانے کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنا کتنا بدترین گناہ ہے آپ نے ساتھ روایا کنگل قدیم ہم لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ تمام برائیوں کی طرف جھوٹ لے جاتی ہے انسان کو اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے آپ نے اس حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ جھوٹ بولنے کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو برائی سے محفوظ رکھے آپ نے ساتھ رمایا نمبر دو وہی ادا وعدہ اخلفا اور جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا یہ دو برائیاں انسان کے اخلاق اور کردار کو ختم کر دیتی ہیں اس کے زندگی بھر کے ریکارڈ کو برباد کر دیتی ہیں ایسا اسی لیے میں کثرت سے پناہ مانگتا ہوں کیوں اگر قرضہ لے لیا اور ادا نہ کر سکا وقت پر تو پر شیطان آمادہ کرے گا اور وعدہ خلافی پر آمادہ کرے گا اور یہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جیسے جس سے انسان کی زندگی کے سارا ریکارڈ برباد ہو جاتا ہے اس کی امانت دیانت اور اس کی شہرت اس کا تقوی اس کی پرہیزگاری سب لوگوں کی نظر میں مٹی میں مل جاتی ہے اور سب اس کا قرضہ بنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو امانت دار دیانت دار بنا رکھے نمبر چار میرے بھائی انسان اگر قرضہ لے لیتا ہے قرضہ کتنی بہترین چیز ہے چوتھا بڑا نقصان اور بڑا خسارہ اس کا یہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے ساتھ رمایا فرمایا نرسلم کا تمہاری نہیں ہٹا کا ان ہو آپ نے ساتھ ہمارا آدمی کتنے روزے نماز پڑھنے والا ہو کتنی عبادات کرنے والا ہو کتنے اچھے کام کرنے والا ہو لیکن مح اللہ کا تم دے نہیں ہو مومن جب مر جاتا ہے مومن جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے سزا دے کے گھومتی رہتی ہے لٹکتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی کیا اس نے قرضہ لیا ہے اور جب تک قرضہ نہ ادا کر دے جنت جب تک قرضہ نہ ادا کر دے اس کی روح اوپر اللہ تعالی کے پاس تک نہیں پہنچ سکتی ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ شہید سمجھتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے کرنے کو بلند کرنے کے لیے اپنی درد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹائی ہو آپ نے ساتھ ہمارا شہید کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب شہید شہید کا پہلا ٹکڑا خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے مجاہد کے شہید قطرے خون کی برکت سے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے فرمایا سارے گناہ تو معاف کر دے گا لیکن کردہ نہیں معاف ہو پاتا اس لیے ہندو گھنے اور اپنے آپ کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو قرضہ لے کو قرضہ لیتے جا رہے ہیں بزنس بڑھا رہے ہیں کاروبار بڑھا رہے ہیں اور زندگی بنا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی آپ نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ کل اگر آگ بند ہو جائے تو آپ کی اولاد یہاں سے لے کر کے آپ کے وطن تک آپ کی سور ساری پراپرٹی دیکھ کر کے بھی قرضہ ادا کرنا چاہے تو قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اس وقت کیا اثر ہوگا قرضہ آپ پچیس سال کا پروگرام بنا کر کے لیکن یہ پتا نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اثر میں کون یہاں رہے گا کون قبرستان دے دے گا کسی کو یہ پتا نہیں ہے اسی لیے میرے بھائیوں اللہ رسول نے ساتھ رمایا نسل مومن کا تم میں بے گئے نہیں حتیٰ نقصان ہو اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے نبی رہے پراسان میرے بھائیوں کتنا خطرناک یہ چیز ہے کہ انسان روزے نماز شریعت کی کتنی بھی پابندی کر رہا ہو لیکن انسان مر گیا اور قرضہ ادا نہ کر سکا تو ساری نیکیاں اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں جب تک قرضہ نہ ادا ہو وہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے حضرت ایک صحابی ہیں جن کا نام استاد ابن الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا سگے بھائی کا انتقال ہوا کہتے ہیں میرے سگے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے تین سو درہم چھوڑا چھوٹے چھوٹے بچے تھے بچیاں ہماری بھاوی دیوا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تین سو درہم جو ہے میرے بھائی نے چھوڑا ہے اس کو اپنی دیوا ان یتیم بچے اور بچیوں پر ہاں، بھتیجی اور بھتیجیوں پر تقسیم کر دوں اور ان کو دے دوں کہتے ہیں جیسے میں نے دینا چاہا اللہ اکبر نبی تو آسرم کو پتا چل گیا آج فرمایا اپنے زندہ بھابھی اور ان بھتیجے اور بھتیجیوں کو سوچنے کے بارے میں سوچ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تین سو ان کر دو اللہ کی قسم گئی نہیں اور تمہارا بھائی تو پردہ نہ ادا کرنے کے جگہ پر دنیا کے جیل میں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ رکھا ہے دنیا کے جیل میں نہیں ہے اسکری نہیں لگائی ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے بھائی کو چکر رکھا ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں جب تک کردہ نہ ادا کر دیا جائے کہتے ہیں اس لیے ہو پر رہو رہو پہلے ان کی فکر نہ کرو اپنے بھائی کی روح کو آزاد کرانے سے کسی کا کرو اور سب کا کردہ ادا کر دو کہتے میں گیا کردہ ادا کرنے کے لیے سب کو دے دیا کہتے دو دینار بچ گیا تھا اکبر کتنے بچے دو ملین نہیں صرف دو دینار رہ گئے تھے ایک عورت آئی بوڑھی اس نے کہا آپ کے بھائی نے مجھ سے بھی لیا تھا میں نے کہا گواہ پیش کرو اس نے کہا مجھ سے لے لیا تھا مانگا تھا میں نے دے دیا میں نے گواہ کہاں بنایا ہمیں کیا خبر تھا دینے کے پہلے پہلے تمہارا بھائی مر جائے گا یا رسول اللہ ہم نے سب دے دیا وہی یعنی دو دینار باقی رہ گیا ہے کیونکہ اس کے پاس گواہی نہیں اس لیے اس کو میں نہیں دیتا آپ نے ساتھ نمایا یاد رکھو تمہارے بھائی کا ایمان تمہارے بھائی کی ہجرت تمہارے کی جہاد تمہارے بھائی کے اقدبات تمہارے بھائی کی رمضان کے روزے اور تمہارے بھائی کے اللہ کے نبی کی صحبت اور خدمت جو ہے یہ سب رکی بھی ہے صرف دو دینار کی بنا پر جب تک دو دینار بھی نہیں ادا کر دو گے تب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کو چھوڑنے والا نہیں ہے ہوئے گئے اور جا کر کے دو دن آر میں نے دو دینار اس کے دیے آج میں جاؤ مبارک اب تمہارے بھائی کی جان آزاد ہو گئی ہر کے کہتے ہیں نبی علیہ غور سے سننا نبی علیہ نے نماز جنازہ ادا کرائی اور نماز ادا کرانے کے بعد صبح صبح شام ہوئی رات ہوئی آپ نے نماز فجر ادا کرائی صبح اور نماز فجر ادا کرانے کے بعد فرمایا فلا ابن فلا کہاں ہے خاموش رہا وہ سب بھری مجلس بھائی ان فلاں نر فلا قبیلے کے فلا آدمی کہاں ہے دوسری مرتبہ پکارا خاموش رکھا پھر آپ نے تیسری مرتبہ پکارا فلاں شخص کہاں ہے خاموش رہے چوتھی مرتبہ آخری حصے میں تھے اور بڑے افسوس ہی ہوئے آئے ڈرے ہوئے سہنے ہوئے اللہ فرمایا نہیں تم کیوں ڈر رہے تھے میں نے کسی برائی کے لیے تم کو نہیں پکارا تھا تمہارے اچھائی کے لیے پکارا تھا تم نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں آواز لڑائی گئے کہاں کیوں خاموش بیٹھے رہے ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں آپ میں تمہارے قبیلے کے فلاں آدمی کا انتقال ہوا کل اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی لوگوں کو پتا نہیں تھا ہم کو بھی نہیں تھا لیکن اللہ اکبر تمہارا وہ بھائی فلان ان فلان ان فلان نماز کس نے پڑھائی ہے ہاں؟ نماز کس نے پڑھائی ہے میں اللہ وسلم نے اللہ بنا و و شاہی بنا بھائی بنا وبیر یہ دعا نبی السلام میت سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے بارش کر رہے ہیں اللہ مفر لہجنا اللہ مفر لہو ہم ہو ہی واپ ہو ارو اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو بخش دے لیکن آپ نے ساتھ ہمایا اللہ کے بندے یاد رکھو نماز جنازہ تو کل دن میں ادا ہو گئی تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے قرضہ لے رکھا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں نے نماز میں نماز جنازہ نہ پڑھاتا آج مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ سب جس کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی ان گئے نہیں قرضہ جنگ سے کرنے کی بنا پر ساری نوکیاں اس نے کی تھی لیکن جنت میں جانے سے روک دیا ہے میرے بھائی میں سے سنگت میں پڑھائی لیکن اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی جنگت میں نہیں جا سکتا کیا تو نے کا قرضہ لے رکھا ہے ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے وہ تمہارے خاندان کہے گھر والے پریشان ہیں ایسا کرو اگر اس کا قرضہ ادا کر دو تاکہ وہ انسان جنت میں پہنچ جائے دوڑ دھوپ کر کے قرضہ ادا کیا اللہ کے رسول نے ساتھ مایا الان جان چھوٹی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا میرے بھائی آج مسلمان کردہ لیتے ہی میں کرتا نہیں خوف نہیں کرتا اپنے انجام کو نہیں سوچتا بس دنیا کی فکر رہتی ہے اتنا کردہ لے لیں گے تمہارا فنا کام بن جائے گا اور یہ نہیں سوچتا کہ کام بننے کے پہلے پہلے کہیں ایسا رہو ملک الموت آ جائے انسان یہ فکر نہیں کرتا رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں امام حنبل امام ابن ماجہ اور امام بہتی رحم اللہ روایت کرتے ہیں ایک جنازہ رکھا گیا ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہو وہ پسنا ہو وہ ہنت نہ ہو وہ بتانا ہو کہتے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو نہلایا ہم نے اس کو غسل دیا ہم نے اس کو کفن پہنایا ہم نے اس کو عید لگایا ہم نے اسے خوشبو لگائی اور ہم نے کفن میں پہنا کر کے وہ بتانا ہم نے نبی علیہ السلام پر مسجد نبی کے سر سے میں جو دین حصہ تھا آب جبرائیل پر آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے ہم نے لا کر کے میت کو وہاں رکھ دیا اور جب رکھ دیا اللہ کے رسول کو اطلاع دیا یا رسول اللہ ہم نے کچھ نے دے دیا ہے پکڑا دیا ہے ہم نے اس کو خوشبو لگا دیا ہے اور آب جبرائیل پر لا کر کے رکھ دیا ہے آپ ذرا اس کی نماز جنازہ ادا کریں کہتے نبی علیہ رہے خان نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے ابھی تک قدم آئے تھے قریب سبھی جنازے کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں آج فرمایا لال لہو شاید یہ قرضہ لیتا رہا ہوگا قرضہ تو نہیں لیتا رہا لوگوں نے کہا رسول اللہ ہر ہاں، اس نے فلا آدمی کا قرضہ لیا ہے آپ کی شہر گئے اور فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنادہ پڑھا لو نیک تو بہت اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی زکات نہیں چھوڑی حج نہیں ترک کیا اس نے جہاد نہیں ترک کیا کسی کی قیمت اور چگری نہیں کی ہے ساری خوبیاں تھی لیکن میں نماز جنازہ نہیں ادا کراؤں پڑھاؤں گا اس کی وجہ ہے کہ شیر کا حق لے کر کے یہ مر رہا ہے جب تک حق نہیں ادا کرو گے تم لوگ کہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کروں تھا اللہ سلطی شہر گئے سارے کہاں میں ایک مرد مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر ادا کرا ایک نے بلایا واقعی تم سے اقرار کرتے ہو کہ اس کا قرضہ تمہارے دن میں ہے اور تمہارے مال سے کیا جائے گا انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ ہے سارے لوگوں کے سامنے اقرار کی آپ نے نماز جنازہ کر کے ادا کرا دی نماز جنازہ پڑھا دیا دفنایا دفنایا گیا جنت جنگی کے اندر دوسرے دن نبی علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو کتابا مل گئے جنہوں نے ادا کرنے کی ذمہ داری لی تھی جنہوں نے اس کا بوجھ اٹھایا تھا آج فرمایا ادا گتا وہ دینار جو تم نے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوئے کہنے رسول اللہ کوئی بات نہیں کل ہی مرا کہاں زیادہ زمانہ گزر گیا خطرناک اس کا انتقال ہوا ادا کر دوں گا آپ نے ساتھ سنایا اچھا ادا کر دو کر دو اچھا جا کے بھی ادا کر دیتا ہوں نہیں موقع نہیں موتا لگتا دوسرے دن قطع کی عرض میں یا ابا قطع ما قالت الدیناران ابو قطع ذرا بتاؤ وہ دو دینار جو تم نے ادا کرنے کا وعدہ دیا تھا وہ تمہارا مسلمان بھائی جو دو دینار کا قرضہ لے کر کے مر گیا وہ ادا کیا تم نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تک تو ادا نہیں کیا آٹھ بس فوراً جا کر کے ادا کرو گئے ادا کیے ادا کر کے بلائے آئے آم سمایا تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لیا تھا اور تم نے وعدہ کی ادا کرنے کا اس لیے میں نے کہا لیکن کیونکہ تم نے دو دن تاخیر کر دی دو دن سے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا لو ایسا تم نے ادا کیا اللہ ہے دل بہو ابھی تم نے ادا کیا اللہ تعالی نے اس کو جہنم کے آداب سے آزاد کیا میرے بھائیوں نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قرضہ معاف قرضہ ادا نہ ہوا تو عذاب سے نہ بچ سکا کہ آپ کی قرآن خانیاں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں لے کر کے آدمی مر جاتا ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں برادری کو بلاؤ قرآن خانی کرا دے سب تخت دیا جائے گا یہ یعنی پتا بچنے کا ذمہ دار یہ سے ایمان ہے ارے سوچو اللہ رسول نے فرمایا اللہ کا سر لہر اللہ میں اس مسجد کو بخش دے پردہ ادا نہ ہوا داری میرے والے نے دو دن تاخیر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد نہ کیا ہمارے اور آپ کے قرآن خانی سے اگر قرضہ نہیں ادا ہوا ہے یہ قرآن خانیاں ہماری اور آپ کی مردوں کو بخشوا سکے گی نہیں اور روٹی اور کوٹی اور یہ آپ کی گرجانی اور یہ چالیس ہوا اور آپ کی یہ برسی ان سے کیا مردہ لاکھوں اربوں کرو تو پہلو کا لے کر کے مر گیا ہے اور ادا نہیں کیا جا رہا ہے آپ کے اس قرآن خانی سے اور چالیس سے ویسے برسی سے اور اس کا من سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بری بلا سے بچائے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دو دن دینار باقی ہے اور وعدہ بھی کر دیا کہ میں ادا کروں گا لیکن آپ نے فرمایا وعدہ کرنے سے کام نہیں بنے گا تم نے ادا نہیں کیا اس لیے ابھی تک وہ ادا میں جل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق میں سے فرمائے اپنے کون سبحان اللہ الحمد للہ وقفا وسلام صفا امباد یہ چار نہایت خطرناک اور بھیانک انجام جو انسان قرضہ لیتا ہے ادا نہیں کرتا اس کا ہم نے بیان کیا ہر آدمی اپنے اپنے معاملے کو سوچے دینوں کو دیکھ کر کے اپنی دنیا چمکانے کے لیے نہیں اگر کوئی انسان واقعی اچھا ضرورت ہے انسان کو مجبور ہو گیا ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے یا علاج معاوضے کے لیے وہاں کہیں اگر وہ مجبور ہو گیا کہ اب کوئی سارے کار نہیں تب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرضہ لینے کی اجازت دی ہے مجبوری کی بنا پر لیکن ہماری ساری مجبوریاں آج گہروں کو دیکھ کر کے ہو جاتی ہیں آپ بیمار ہیں بھوکے ہیں کوئی خطرناک مبور آپ کے سامنے ہے ایسے موقع پر اللہ نے ہم تمام مسلمانوں کو قرضہ لینے کا حکم دیا اجازت دیا لیکن رغبت دے دلائی کہ ہمارا مسلمان بھائی جو صاحب خیر ہیں ہمارے اس مسلمان بھائی کی مشکلات کو اپنے زکات کے ذریعے اپنے تعاون کے ذریعے اپنی خیرات کے ذریعے انفاق ہی سبھی اللہ کے ذریعے پورا کرنے اس حالت میں بچارا وہ قرضے سے بچ جائے اللہ تعالیٰ ساتھ نماتے ہیں من دے دے قرض ہنسنا سے مراد یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے رکتے ہوئے کام اور پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ رسا فرماتے کون ہے جو اس طرح سے قرض ہنسنا دے کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے ان کی مشکلات کو حل کر دے تو اللہ تعالیٰ فیوزا بہو تصویر جتنا دیا ہے اس سے کئی گنا تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دے گا میراج والی رات میں نبی بن ماجہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا ہاں میراج والی رات میں میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اکثر آپ نے ساتھ فرمایا میں میراج والی رات میں میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کو لکھا ہوا ہے کہ اکثر کا تو اکثر امسالحا صدقے سے کم دس ہے ایک دے گا تو کم سے کم دس پائے گا لیکن اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اگر کسی مسلمان بھائی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دیا تو اس کا دس گنا نہیں بلکہ اٹھارہ گنا ہے اٹھارہ گنا ہے اللہ کیوں میں نے پوچھا کیوں تو بتایا بات اصل یہ ہے سوال کرنے والا جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے جب بھی وہ مانگتا رہتا ہے لیکن یہ جس کو آپ نے پھنسنا دیا وہ بالکل مجبور تھا اس لیے اس کا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے قرض ہنسنا دینے کی عادی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا ہے بڑا بہترین اور یہ بہت ہی مقبول عمل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم تمام لوگوں کو قرضوں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو اپنے اپنے سرکار کے ذریعے اپنے خیرات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو دے کر کے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو بہت ہی بڑا نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے صالح بنائے محب بنائے مرتب سنت بنائے العالمین ہم نے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو کفر و شرک نے اللہ تعالیٰ ان کو واحد و متب سنت بنا دے جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کرا دے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات مسلمان بھائیوں کی حل کر دے اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء للقرباء وينهى عن الفهشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر الله أكبر أكبر